اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو